ایوب نے خبر دی انہیں عبداللہ بن نبی ملکہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیعے میں دیباج کی چند قبائیں آئیں ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیں اور ایک مخرمہ کے لیے باقی رکھی جب مخرمہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی ایوب نے کہا یعنی اپنے کپڑے میں چھپا رکھی تھی آپ مخرمہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے تکمے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج آدمی تھے اس حدیث کو حماد بن زید نے بھی ایوب کے واسطے سے روایت کیا مرسلات میں اور حاتم بن وردان نے کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبائیں تحفے میں آئیں پھر ایسی ہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 6132